حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شادی کے ولیمے میں بلایا جائے تو اسے چاہیے کہ دعوت قبول کرے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چودہ